عفو عافیت اور معافات عفو کہتے ہیں معافی کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ معاف فرما دیں اور ان گناہوں پر اسے کوئی سزا نہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عفو کا سوال فرمایا کیونکہ عفو یعنی معافی پر ہی آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگی کیونکہ عافیت پر ہی دنیا کے تمام معاملات کے درست ہونے کا مدار ہے اور اسی سے ہر طرح کے شر اور مصیبتوں سے سلامتی ملتی ہے بلکہ عافیت کا لفظ جوامع الکلم میں سے ہے اور اس میں صرف دنیا کی سلامتی مراد نہیں بلکہ دنیا و آخرت دونوں کی سلامتی مراد ہے باقی رہی معافات تو اس کے تین معنی ہیں نمبر ایک اللہ تعالی معافات عطا فرمائے یعنی اللہ تعالی آپ کو دوسرے لوگوں سے غنی فرما دے اور لوگوں کو آپ سے غنی فرما دے نمبر دو اللہ تعالی لوگوں کے شر سے آپ کو بچا لے اور لوگوں کو آپ کے شر سے بچا لے نمبر تین اللہ تعالی آپ کو لوگوں سے معافی دلوا دے اور لوگوں کو آپ سے معافی دلوا دے معلوم ہوا کہ ہمارے لیے عفو عافیت اور معافات بے حد لازمی ہیں بس جس بندے کو یہ تین چیزیں بہت کثرت سے اور بار بار مانگنے کی توفیق مل جائے تو یہ اس کے لیے سعادت و کامیابی کی علامت ہے ایسے مسلمان کے لیے کامیابی کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ نجات کے راستے پر چل نکلتا ہے